مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کرے بولو مرحبا جھوم کر بولو کرے بولو مرحب ادب ہے آمد محبوب عرب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب عرب ہے جائے آداب و ترب ہے آبد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پر ہے ترانے شاہ عرب گئے ابا بولو جھوم گئے بولو ابا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 ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا نور کا نور دن دون تیرا دے ڈال سدب نور کا نور آ گیا سب گھر کر قصیدہ نور کا نور آ گیا نور گیا گیا ہاں، حق گیا نور آ گیا نور جدل گیا مرحبا مرحبا جد بن مرہا بن جدل جد مرحا مرحبا مرہ مرحبا یا نور عینی مرحبا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا انوار قیامت مرحبا منتار قیامت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا مرہبا کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا نور گئے زمانہ صبح شب ولادت نور ہے زمانہ شاد شب زمانہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا مرہ کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مرہ مرحبا دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا روح الامین گڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گڑا کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کی چھت پہ جھنڈا کار شڑا فریرا صبح شب بن مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نورا عین مرحبا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا انوار قیامت مرحبا منٹھا مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دندار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مرہبا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 شہرا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور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 میلاد صبح شب مرحا مرحبا جدل جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد جدل مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا لوٹا گئے تو جہاں میں تم نے زیا کا باڑا بانٹا گئے دو جہاں میں دریا کا بڑا بانٹا گئے دو جہاں میں تو نے زیا کا حسن کا حصہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نورا عین مرحبا سرکار کی مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا منٹھا قیامت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا حضور قیامت مرحبا پرو کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور آئیں مرحبا نور سے اپنے نور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 ماں دکھیاروں کو بم کے ماں دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نشان کبریا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے ہاں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 کے بہارے جا پیزا بن کے بہارے جا پیزا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے ہاں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 آنکھیں بچھا دو راہ میں سلے ادا کی دو سدا سلے ادا کی دو سدا میرے حضور آ گئے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 رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے تیبہ کی سیر یا رسول اللہ Oh, yeah.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 خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے نے فرمایا کہ بخشا سدا تو سلام حق نے فرمایا کہ بخشا سدا تو سلام سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹار کی آمد دلبر کی آمد رسول کی آمد حضور کی آمد سب مل کر بولو سب جھوم کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب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 مرحبا بام کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی آنا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صد مرحبا خبا و سہلنگ مرحبا مرحبا صد مرحبا خبا و سہلنگ مرحبا بی اقصا بام کعبہ بر مکان آمنا بیت اقصا بام کعبہ بر مکان آمنا نصب پر چم ہو گیا اہل اللہ سہ لبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح گئے شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت فصلے بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت بارہ ربی الاول تیری جھلک کے سطح چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے آنند جھلک رہا ہے میرے تیرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت بٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت مرحبا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ عید میلا النبی ہے دل بڑا مسرور ہے میلا میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع ان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 تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو آمنا تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو کے گھر کا گھر سب نور ہے ہم امینے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تارش اڑا خریرا صبح شب ولادت بیت اقصا بام کعبہ بر مکان آمنا بیت اقصا بام کعبہ بر مکان آمنا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 رسول اللہ یا حبیب اللہ مولود کی گھڑی گئے چلو آمنا کے گھر پر چلو آمنا کے گھر پر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 ویکھن فرشتے آپ دا رخ سار آ گئے سارے گنا دی او سارے گنا گارا دی اج عید ہو گئی سارے گناہ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 لٹا بن دو جگ دے مختار آ گئے